یونس اور امر بن حارث دونوں نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ یہ روایت کی اس میں ما ازین لنبی کے بجائے کما یعزن لنبی یعنی جس طرح ایک نبی کے لیے کان دھرتا ہے جو خوش الرحانی سے قرات کر رہا ہو کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھیالیس